حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستقبل میں ایسے فتنے برپا ہوں گے جن میں آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا مگر جسے اللہ علم کے ذریعے سے زندہ رکھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار نو سو چوون